صورت حامیم السجدہ مکی صورت ہے اس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ خدائے رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے کتاب فصلت آیات ہو قرآن عربی القومی یعلمون ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈراوا دینے والا مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کیے جائیں گے دلوں پر غلاف کب چڑھتا ہے جب انسان اپنی روح سے غافل ہو جائے ابھی ہم نے بات کی تھی نا خولوں کی خول چڑھ گئے ہیں نہ سمجھیں گے نہ مانیں گے نہ سنیں گے نہ عمل کریں گے ہر چیز کا انکار کان بھی کہا کہ ہمارے کانوں میں تو بڑا بوجھ ہے تمہاری بات سمجھ نہیں آتی کیا گیا کانوں کے اندر کیا بھر لیا کانوں میں جو کہ یہ آسن الحدیث کی جگہ نہیں بچی اتنا جھوٹ سن لیا گانے باجے غیبت فوش اتنا کچھ وہ بڑھ گیا کانوں کے اندر اور اتنا کچھ اس نے جگہ گھیر لی کہ اب اس کی جگہ نہیں بچی جیسے آپ دیکھیں آپ کوئی آپ کوئی چیز سننا چاہیں اتنے میں اسٹیٹک آتا ہے نا بیچ میں اسٹیٹک چیز ساؤنڈ ہوتی ہے جو اصل آواز کو دبا دیتی ہے تو یہ اسٹیٹک بہت ہے قرآن کی آواز آتی نہیں ایک حجاب آ گیا ہے بیچ میں ویو لینتھ ہی نہیں ملتی اس لیے کہ ان کا رخ دنیا کی طرف ہے انبیاء ان کو آخرت کی طرف رخ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو پوائنٹس آف ویو ملتے ہی نہیں ہدایت بھی آپ دیکھیں کیا ہے جیسے عید کا چاند نہیں ہوتا ہدایت بالکل ایسی چیز ہے عید کا چاند سب کو نظر نہیں آتا جو ایک خاص مقام پہ کھڑا ہو کے ایک خاص رخ پر دیکھے گا اس کو نظر آئے گا اور یہ دیکھنا نہیں چاہتے اس مقام پہ کھڑے ہونا نہیں چاہتے مقام بندگی سے ہٹے ہوئے ہیں ہدایت نظر نہیں آئے گی جہاں ان کو دکھایا جا رہا ہے آخرت کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے آخرت کو دیکھنا نہیں چاہتے نہیں ملے گی ہدایت تو کہا کہ تم اپنا کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کیے جائیں گے کل کہہ دیجئے ان نما انا بشرم مثلکم یو ہے الیا ان نما واحد ان سے کہیے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا مجھے وہی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے لہٰذا تم سیدھے اس کا رخ اختیار کر لو اور بس تغفرو ہو اور اسے معافی چاہو ایڈمٹ کریں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو سبمٹ کرنے کے لیے آئیں گے جب مانیں گی نہیں تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی وویل ویل مشرقین تباہی ہے ان مشرقوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اس اللہ کا کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا یہ سب کام چار دن میں ہو گئے کھانے کی طرف اشارہ ہے آپ دیکھیں ہم تو اپنے کھانے کا ہی سوچتے رہتے ہیں کوئی ہمارے گھر دعوت ہو اس میں آپ دیکھیں ہمیں کتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے ہم تھک جاتے ہیں چند لوگوں کے کھانے کا اہتمام کرتے ہوئے ابھی آپ دیکھیں گے جو لوگ زلزلہ زدہ علاقوں میں کھانا سپلائی کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کتنا مشکل کام ہے یہ کھانا سپلائی کرنا اور ادھر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں باقی کائنات کا تو ہمیں پتہ نہیں اپنی ہی دنیا کو دیکھتے ہیں مختلف مخلوقات کو دیکھتے ہیں ان کی ہم فوڈ ریکوائرمنٹ ان کی غذا کی ضروریات دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس قدر اسموتھلی ان کے کھانے کا انتظام ہوتا چلا جا رہا ہے ہوتا چلا جا رہا ہے دیمک دو ملین انڈے دیتی ہے لیکن وہ سب کے سب دیمک نہیں بنتے پانچ سو انڈوں میں سے دیمک بنتی ہے باقی دوسروں کی غذا بن جاتے ہیں اسی طرح مینڈک ہے مرغی ہے مچھلی ہے ان کی بھی تعداد ایک خاص لمٹ سے آگے نہیں جاتی لیکن انڈے بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی غذا بنتے ہیں ایسا اللہ تعالیٰ نے یہ فوڈ ویب اور فوڈ سائیکل بنائی ہوئی ہے کہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو اپنے رب پر ایمان لانا چاہے سو مستوا سماعی ولی دخان پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اس وقت وہ محض دھواں تھا اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ تو ان او کرہن خواہ تم چاہو یا نہ چاہو قالتا عطینہ تائعین دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح اب اس میں آپ دیکھیں تو ان کرہن کیا مطلب ہم کہتے ہیں بے جان چیزیں ہیں ان کی تو خوشی اور ناخوشی کا کوئی سوال نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت آسانی سے آپس میں مکس ہو جاتی ہیں نا ان میں اٹریکشن ہے کچھ چیزوں میں آپس میں اٹریکشن نہیں ہے لیکن اللہ کا حکم مان کر اپنے مزاج کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹس کام کرتے ہیں مثال کے طور پہ ہائیڈروجن ہے آکسیجن ہے ایک جلنے والی ایک جلانے والی لیکن اللہ کا حکم ہوا دونوں گیسز مل گئیں اور کیا بنایا پانی بنا دیا ایچ ٹو او جو آگ بجھانے والا ہے اپنے مزاج کے خلاف جا کر کام کیا ون بلین پلانٹس میں سے یونیورس میں ایک بلین پلانٹس میں سے صرف ایک کے پاس فضا ہے ایٹماسفیئر اس لیے کہ اس کے اندر ایک اسٹرگل رہتی ہے گیسز بھاگنا چاہتی ہیں زمین پکڑنا چاہتی ہے اگر پلانٹ بہت بڑا ہوتا تو کشش ثقل پول آف گریوٹی اتنا زیادہ ہوتا کہ ساری گیسز زمین پر آ جاتی اگر سائز بہت چھوٹا ہوتا تو گریوٹی نہ ہوتی اتنی اور ساری گیسز فضا کے اندر اسکیپ کر جاتی تو ایک ان ولنگ پارٹنرشپ ہے جو کہ وجود میں آئی ہوئی ہے لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو ایلیمنٹس بھی بات مانتے ہیں فقدا صب سب اسماوات انفی یا عمین تو اس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے میں تم کو اسی طرح کے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا آت اور سمود پر نازل ہوا تھا جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا لہذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو آت کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے من اشد منا ناقوا کون ہے ہم سے زیادہ زور آور یہ جان لے کہ یہ سپر پاور کی صدا لگانا یہ اپنی شامت کو دھکا دینے والی بات ہے اور یہ نیا نعرہ نہیں ہے we are the sole super power یہ بہت پہلے کہہ چکے آد اب آپ دیکھیں کس کوائٹ میجسٹی کے ساتھ جواب دیا جا رہا ہے ایک طرف وہ ہلکا پن وہ ایروگنس وہ بڑکیں اور یہ اللہ کا کہنا اولم ان اللہ اوللم خلق یہ نہ سوجا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زور آور ہے وہ ہماری آیات کا انکاری کرتے رہے آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ رسوا کن ہے وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا رہنا پسند کیا آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے تصور نہیں کر سکتے کہ ہماری آنکھ بولنے لگ جائے باقاعدہ اور کان جو ہیں وہ بولنا شروع کر دیں یا کھالیں بولنے لگ جائیں اسکن اس وقت سوچیں کہ اس میں سے آواز آنے لگ جائے تو کیا انسان کی ہیبت کا اور وحشت کا حال ہو دراصل ہم اپنے سینسز کو اپنا ذاتی سمجھتے ہیں کہ یہ میری آنکھ میرا کان میں جو مرضی میں کروں میری مرضی it's my body it's my life وہ کہتے ہیں میرا جسم میری زندگی میں اس کی مالک ہوں سب پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کہ جن کو ہم نے اپنا غلام سمجھا تھا وہ تو جاسوس نکلے ایک ایک بات اللہ کو بتا دی لیے کہ جس کے غلام ہیں اپنے مالک کو جا کے سارا بتا دیں گے کیا کچھ ہوتا رہا کیا کچھ یہ کرتا رہا اپنی آنکھ ناک کان کا مالک اپنے آپ کو نہ سمجھیں اللہ مالک ہے ان کا تو مالک کی مرضی کے حساب سے ان کو استعمال کرنا ہے اور نہ کیا تو پھر آنکھ ٹھکانا ہے وہ یسبرو اس حالت میں وہ صبر کریں فن نہ و مت یا نہ کریں آگ یہ ان کا ٹھکانا ہوگی اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں دیا نہ جائے گا ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے آخر ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے اور جو بدترین حرکتیں یہ کرتے رہے ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دے دیں گے وہ دوزخ ہے اللہ کے دشمنوں کو ملے گی اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ہم انہیں پاؤں تلے رونت ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل اور خوار ہوں تو انجام بتا دیا گیا اب چاہے وہ پیروں تلے روندیں کچھ کریں اپنے انجام کو بدل نہیں سکتے دنیا میں رویہ تھا کہ قرآن سننا نہیں چاہتے تھے اعتراضات کے بوچھاڑ کر دیتے تھے ڈسٹربنس کریٹ کرتے تھے تو پھر آج اپنے سزا کو بھگت لیں اس کے برعکس کچھ اور لوگوں کا ذکر ہے ان لدین قالو ربن اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تم مستقام پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے دیکھیں کہنا بہت آسان ہے لا الہ الا اللہ استقامت بہت مشکل ہے اس استقامت میں قیامت ہے لیکن جو جم جائے ثابت قدم رہے اور ثابت قدم رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ عمل بھرپور تھکا ہوا پختہ عمل ہوتا ہے عمل نہیں ہلتا جو اللہ نے فرما دیا ساری دنیا کچھ بھی کہتی رہے عمل اپنی جگہ سے نہیں ہلتا اور دوسرے استقامت کا فائدہ دل انسان کا ٹھک جاتا ہے مضبوط رہتا ہے کوئی اندیشے کوئی پچھتاوے کوئی غم دل کے اندر نہیں آتا آنکھوں سے ہو سکتا ہے کہ آنسو بہیں لیکن دل مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں میں جو کر رہی ہوں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں انسان کم از کم اپنے ضمیر کے آگے مطمئن ہوتا ہے اور اپنے رب کے آگے وہ سرخرو ہوتا ہے فم مستقام ہو یہ استقامت کا ظاہری اور باطنی فائدہ تتنزل علیہم الملائکہ یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں خالی رب اللہ کہنے پر فرشتے نازل نہیں ہوتے استقامت پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ تخاف ولا تحزنو نہ ڈرو نہ غم کرو وہ بل جنت التی کن تم تو ادون خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں اب دیکھیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا اس کے مقابلے میں بالکل فرشتہ ہے فرشتہ اچھی کاموں کا القاع کرتا ہے شیطان کہتا ہے کہ دیکھو نیکی کر کے پھنس گئے نا چھوڑ دو نیکی کو فرشتے کہتے نہیں قدم جما دیتے ہیں کہتے ہرگز مت چھوڑنا اللہ بہت تمہیں اجر دے گا دیکھو رسولوں کے ساتھ بھی تو یہ ہوا پھر ایک طرح سے وہ ہم کو ترغیب دیتے ہیں کہ چلو ذرا تم اللہ کا کلام کھول کے تو پڑھو دیکھو کیا لکھا ہے اس کے اندر تو اس طرح فرشتے قدم جما دیتے ہیں نیکی کا خیال ڈالتے ہیں دل کے اندر نہانو اولیا کم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی سکینت ٹرانکولیٹی آ جاتی ہے انسان کو جب دین پہ چلتا ہے انسان معاشرے سے مختلف ہونے لگتا ہے بہت سے لوگ اپنی محبتیں واپس لے لیتے ہیں بہت سے لوگ اپنی دوستیاں واپس لے لیتے ہیں بہت سے لوگ اپنے گھر پہ انوائٹ نہیں کرتے اپنی پارٹیز میں اور اپنے فنکشنز میں انسان آئسولیٹڈ فیل کرتا ہے تو اطمینان دلا دیا کہ کوئی بات نہیں یہ کٹ رہے ہیں تو کہیں جڑ بھی تو رہے ہو تم کچھ لوگوں سے کٹ رہے ہو کچھ سے جڑ رہے ہو انسانوں سے کٹ گئے تو کیا ہوا اللہ نے اس سے اعلیٰ مخلوق کو تمہارا دوست بنا دیا فرشتے تمہارے دوست ہیں سورہ مومن میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ اطمینان دلاتے ہیں تسلی دلاتے ہیں پھر انسان کے اوپر ایک کامنس آ جاتی ہے ٹرینکولیٹی آ جاتی ہے ولا ہا ما تشتہ ان ولکم ولاکم فی ہا ما تدعون اس جنت کی بشارت وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی یہ دیکھیں کہ جو کچھ تم چاہو اور جو کچھ تم مانگو خواہشات بھی ساری پوری ہو جائیں گی دلوں کی جو خواہشات ہیں رکی ہوئی اور اس کے علاوہ جو کچھ طلب کیا جائے گا ہمیں تو لگتا ہے کہ جیسے کہ بھئی یہ تو مکمل ہو گئی جنت اور کیا چاہیے لیکن کیا فرمایا نظلم من غفور الرحیم یہ تو ابھی شروع شروع کی مہمانداری ہے تمہارے رب کی طرف سے نزل کہتے ہیں جیسے کوئی آ کر بیٹھے اور آپ اس سے پوچھیں کہ اچھا آپ چائے لیں گے یا ٹھنڈا یہ تو انیشیل مہمانداری ہے اس کے بعد جو آپ نے کھانا تیار کیا ہے وہ تو ضیافت ہے تو یہ تو ابھی صرف اللہ نے سمجھی کہ چائے پانی کو پوچھا کہ ساری خواہشات بھی پوری ہو گئیں جو طلب تھی وہ بھی پوری ہو گئی اب اصل جنت تو اس کے بعد آنی ہے اب وہ کیسی ہوگی ہم کیا کہہ سکتے ہیں بس کوشش ہی کر سکتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی تو یہ اللہ مہمانی کرے گا اور کس کے ساتھ یہ ہوگا اس کے ساتھ جس نے اللہ کو مہمان بنا کر اپنے دل میں رکھا ہوگا اللہ اس کی مہمان نوازی کرے گا ومن آسن و وعمل صالحا وقال وقلى من المسلميں اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں ان ننی من المسلمین میں مسلمانوں ہی میں سے ایک ہوں اب آپ دیکھیں ایک دائی کی بات کی جا رہی ہے سب سے پہلی بات یہ کہ انسان دعوت دینے والی کی شخصیت کے سحر میں کبھی گرفتار نہ ہو اگر تو وہ شخص جو دین کی دعوت دے رہا ہے اگر وہ ہماری توقعات پر پورا اتر گیا ایکسپیکٹیشنز پر پورا اتر گیا تو اس میں کیا خطرہ ہے ہمارے لیے کہ ہم شخصیت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں اور اگر وہ دعوت دینے والا ہماری توقعات پر پورا نہ اترا تو اس میں ڈر یہ ہے کہ ہم کہیں دین کو نہ چھوڑ دیں کہیں ہم ڈس اپوائنٹ ہو کر یہ نہ سوچیں کہ لو ہم تو اس کی وجہ سے آئے تھے یہ تو ایسا نکلا تو ہم کیا کریں گے عمل کر کے صرف آنا ہے بات کو سننا ہے اس کی بات کیا ہے وہ کس چیز کی طرف پکار رہا ہے اس پر فوکس کرنا ہے کون کہہ رہا ہے مت دیکھیے کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے اکثر ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اتنے متاثر ہو جاتے ہیں دین پڑھانے والوں سے کہ گھر جا کر ان کی شخصیت کی بات کرتے رہتے یہ پہنا تھا یہ اوڑا تھا یوں لگ رہے تھے چھوڑ دیں ان کو یہ بتایا کہہ کیا رہے تھے اور ان کی بات بنا کر پیش نہ کریں اللہ کی بات وہ پیش کر رہا ہے آپ بھی اللہ کی بات کو آگے پہنچائیے یہ مت کہیں کہ وہ ہماری استاد یہ کہہ رہی تھیں قرآن کی آیت کہیں کہ دیکھیں قرآن آیت نمبر فلاں قرآن میں یہ لکھا ہے اللہ کی طرف بلانا ہے کسی شخص کی طرف نہیں اور جو خود یہ کام کرنے والا ہو تو اس کے لیے بھی اس کے اندر بہت سے سبق دیکھ رہے ہیں جو دین کی بات کرے اس کا ویپن کیا ہے کیا چیز استعمال کرتا ہے زبان استعمال کرتا ہے نا سرجنس جو کہ ہاتھوں سے کام کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے بارے میں بہت محتاط ہوتے ہیں جو گانا گانے والے ہوتے ہیں وہ اپنے گلے کی بہت حفاظت کرتے ہیں اور جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے والے ان کو اپنی زبان کی بہت حفاظت کرنی ہے وہ عام لوگوں کی طرح لاپرواہ نہیں ہو سکتے وہ لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچا رہے ہیں شہد اگر نکال کر دینا ہو تو وہ اس کو پہلے زہر میں نہیں ڈبایا جا سکتا جو زہر میں بجھی زبانیں ہیں یہ شہد نہیں ٹپکا سکتیں طنز اور تانا اور غیبت اور گالیاں جس زبان سے نکلتی ہیں وہ زبان کے اندر کوئی اثر نہیں رہتا جب وہ اللہ کا کلام بتاتی ہے تو بہت اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے دین کی طرف بلانا ہے دعا دعوت دینی ہے دین کی طرف اب دین کی طرف دعوت کیسے دی جاتی ہے جیسے اور چیزوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں نا آتے جاتے یہ ہم بل بورڈز دیکھتے ہیں اور اشتہارات دیکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ کوئی ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوتھ پیسٹ انہوں نے ہاتھ میں لیا ہے اور وہ ہنس رہی ہیں اور بہت خوش ہیں کبھی ایسا ہوا کہ ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار ہو اور وہ دانت پکڑے بیٹھی ہیں درد کے مارے ایسے نہیں ہوتا نا تو ہم کو بھی جب اشتہار دینا ہے لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے تو بتائیں کہ ہم کتنا خوش ہیں دین میں آنے سے جب ہم کہتے ہیں دین میں آ تو گئے لیکن بہن مت پوچھو کیا گزری ہم پر بس کیا بتائیں کن مصیبتوں سے گزریں تو کوئی آئے گا دین کی طرف کہیں گے بس یہ پڑھائی یہ قرآن کا پڑھنا یہ ترجمہ یاد کرنا اللہ بس کتنا جاگی ہوں راتوں کو دیکھو ہلکے پڑ گئے نا دیکھا میں کتنی ویک لگ رہی ہوں کون آئے گا کوئی نہیں آئے گا سب کو بگا دیں گے اور اللہ پوچھے گا قیامت کے دن یہ تم نے حال کیا تھا میری کتاب کا انوائٹ کرنا ہوتا ہے جب نعمت ملتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے جو قرآن کے علم کو قرآن پر عمل کرنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھے گا قرآن کے علم کو اپنے لیے بہت بڑا سرمایہ سمجھے گا وہ تو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے گا اس کو اس کا تو بس نہیں چلے گا کہ ایک ایک کو پکڑ کر سکھا دے کہ پلیز تم بھی سیکھ لو تم بھی سیکھ لو یہ ہوتا ہے انویٹیشن کا انداز خوش لگتا ہے دین والا جس کے پاس دین کی دولت ہو اور وہ شکل سے خوش نہ لگے اور وہ اداس لگے اور ڈپریسڈ لگے یہ ہو نہیں سکتا ناممکن ہے جو پریشان ہوتا ہے دین کی وجہ سے وہ وہاں قدر اللہ حق قدر ہی والے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی انہوں نے اللہ کا شکر نہ ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھ کو توفیق دی اللہ تو نہ دیتا تو میں کیا کر لیتی کیا پتا میں اسی غفلت میں ساری عمر گزار دیتی ٹھیک ہے مشکلات آتی ہیں جہاد کرنا ہوتا ہے لیکن پھر بات وہی ہے کہ دل انسان کا مطمئن ہوتا ہے غم زدہ نہیں ہوتا پرابلمس کا ہونا اور ہے غم کا ہونا اور چیز ہے اور خود بھی جو انسان دین کی طرف بلائے وہ خود عمل بھی کرے دین کی دعوت بغیر عمل کے بھی مؤثر ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہنڈریڈ پرسینٹ پہلے عمل کرنے والے ہو جائیں اور نہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم بالکل عمل نہ کریں گراس ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے عمل میں اور جو بات بتائی جا رہی ہے اس میں وہ کہے ان ننی من المسلمین میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور میں خود بھی عمل کرنے والا ہوں میں خود بھی اسٹرگل کر رہا ہوں یہ بھی نہیں کہ بالکل قرآن کو اپنے اوپر اپلائی نہ کریں اور نہ یہ انسان انتظار میں بیٹھے کہ میں جب تک پرفیکٹ نہ ہو جاؤں جب تک میں دین کی دعوت نہیں دے سکتا اگر یہ معیار ہوتا تو رسولوں کے علاوہ تو کوئی قرآن نہیں پڑھا سکتا تھا پھر وہی خالی معصوم اور پرفیکٹ اور بے خطا ہوا کرتے تھے آج ہم جیسے آپ جیسے لوگ بیٹھیں گے ہم ہیں ہم سے خطائیں ہوتی ہیں لیکن ہم احساس رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب کوئی شخص دین کی طرف بلاتا ہے دوسروں کو تو سناتا ہی سناتا ہے خود کو بھی تو سناتا ہے نا تو یقیناً اپنا بہت اس کے اندر فائدہ ہے ولا تص طویل حسن تو ولا سیاح ادفع بل ہی آسن فعد الدی بین کا و بینہ اداوت اداوۃ کا انّن ہُ حمیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے تم بدی کو اس نیکی سے دفاع کرو جو بہترین ہو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا پھر یہ ہدایت ہے دین کی طرف بلانے والوں کو کہ عام لوگ بدلے لے لیں انتقام لے لیں ایک کے بدلے دو سنا دیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں ان کو کرنے دو لیکن تم تم دین کی دعوت دینے والے ہو تم یہ نہیں کر سکتے تم کو تو کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح دشمن کی دشمنی ختم کر دی جائے برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے پتھر کے جواب میں پھول پیش کرنے ہیں گالی کے جواب میں دعا دینی ہے آسان کام نہیں ہے مشکل کام ہے فرما دیا وما مایو القاعہ الدینہ صبر ہو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی یہ عادتیں نصیب نہیں ہوتیں یہ بے غرضی یہ بے لوس ہونا یہ سیلف کنٹرول اس قدر خوش مزاج اور صابر ہونا یہ نصیب نہیں ہوتا مگر کس کو اللدینہ صبر مگر ان کو جو صبر کرتے ہیں وما القا اللہ دو حد نظیم اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان کو جو بڑے نصیب والے ہیں کیا اللہ انسینٹو دیتا ہے لکی ہونا چاہتے ہو تو یہ کر کے دیکھو لیکن بتا دیا کہ چیلنج سخت ہے اے ٹال آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں آسان نہیں ہے لیکن دو حد نظیم بڑے نصیب والے جو یہ کام کر جائیں کیا اللہ کی طرف بلائیں نیکی سے برائی کو دور کریں اور اپنے دشمن کو اپنا دوست بنا لیں اور صبر کرنے والے ہوں اور کیا چاہیے سب کچھ مل گیا وہ اما کا من شیطوانی نزغن فستا بلّہ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان تو اس موقع پر کہتا ہے کہ تم دس سنو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان دین کی دعوت دیتا ہے قرآن پڑھاتا ہے اس کی زبان تیز بھی بہت ہو جاتی ہے جتنی تیز چیز ہوتی ہے اس کی اتنی حفاظت کرنی چاہیے جیسے چھری ہے بہت تیز چھری ہے آپ کی اس کو آپ کتنا سنبھال کے رکھتی ہیں نا تو جس کو پتہ ہو کہ مجھ کو الفاظ پر بہت کمانڈ ہو گئی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اگر وہ اپنی زبان کو کھلی چھٹی دے دے گا وہ تو لوگوں کو کاٹ کے پھینک سکتا ہے اتنی زبان تیز ہوتی ہے اتنا شارپ دماغ ہو جاتا ہے انسان کا وہ ایک اعتراض کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو دس باتیں سنا سکتے ہیں لیکن نہیں ہرگز نہیں دین کا نقصان اپنی انا بچانے کے لیے بالکل نہیں شیطان آ کر اکسائے تو بس اللہ کی پناہ مانگ لیں کہ نہیں مجھے غصہ نہیں کرنا مجھے بدلہ نہیں لینا میں اپنی بےزتی برداشت کرنے کو تیار ہوں مجھے ہی کہہ رہے ہیں نا لیکن میں دین کو تو ڈیفینڈ کر لوں کیا پتا کل گھر جا کے یہ سوچے گا کہ میں نے کتنا برا بھلا کہا وہ خاموشی سے سنتے رہے وہ لوگ اس کے دل میں نرمی آئے گی اور یہی اخلاق تھا جس نے کہ لوگوں کے دل جیتے تھے اور اللہ تو سن رہا ہے انحو ہو سمیع العلیم اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو مگر اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تصویر کر رہے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوتی ہے پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ ہلتی ہے اور پھول جاتی ہے یقیناً جو اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھوکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا کرتے رہو جو کچھ تم چاہو تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے اگر ہم اس قرآن کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں کیا عجیب بات ہے کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کا بوجھ ہے اور اندھا پن ہے ان کا حال تو ایسا ہے جیسے کوئی ان کو دور سے پکار رہا ہو اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت پریشان کن شک میں پڑے ہوئے ہیں من عمل صالحا فل ہی و من اص علیہ وما رب و کب الام جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے علم وما تخرج من ثمرات من اکمامها و تحمل من انسا ولا الا بعلمه ويوم يناديهم اين یوم قالوا شرکائی ما منا من شهيد شہید اسات کا علم اللہ ہی کی طرف راجے ہوتا ہے وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں اس وقت ان کے وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا تذکرہ آ رہا ہے کہ قیامت جیسی چیز جو کہ انتہائی غیر معمولی یونیک واقعہ ہوگا ایک ہی دفعہ ہونے والا واقعہ اس سے لے کر اور روز مرہ کے معمولات مثال کے طور پہ پھلوں کا نکلنا یا جانوروں کا انسانوں کا اپنی نئی نسل کو جنم دینا جو روٹین کے کام ہیں ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے اور اگر کوئی شریک ہوتے اللہ نے اگر کسی کو شریک بنایا ہوتا تو یقیناً اس کو علم ہوتا تو یہ لوگ پھر کہاں سے آخر اللہ کے شریک بنا کر بیٹھ گئے اور وہ تو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتے جو کہ اللہ کے سارے کام ہیں ان کے شریک نہ تو یہ جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اور نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے ہر چیز کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور بات ساری یہ ہے کہ جب آخرت پر یقین نہیں ہوتا تو انسان کی زندگی کے اندر طرح طرح کی خرابیاں اور طرح طرح کی گمراہیاں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں اب آگے ایک اور رویہ آ رہا ہے اس سے پتہ چلے گا کہ جس شخص کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا تو اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے لا یس ام الانسان و دعا الخیر و ام مسح الشر و یوس قنوت ولا ان ادقنا رحمت منا من بعد در مست ہو لقولن ہاد علی وما ادن سات قائمہ ولی رجعت الى ربی ان لی عنده للحسن ان الذین کفروا بما عملوا انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا اس سے کیا پتا چلا اللہ کو مانتا ہے تبھی تو دعا مانگ رہا ہے اللہ کو مانتا ہے دعا مانگ رہا ہے اللہ سے انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے مگر جوہی کے سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا قیامت کبھی آئے گی لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازمن ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اب یہاں آخرت کے انکار کو دراصل کفر سے تعویر کیا جا رہا ہے جب انسان آخرت کو مانتا ہے اور اللہ کو ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ آخرت کو مانا جائے اللہ کو مانے اور آخرت کو نہ مانے یہ تو ادھورا ایمان ہے اور ادھورا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں اللہ کو ماننا ہے قیامت کو ماننا ہے اللہ کون ہے اس کا تعارف کون کرائے گا قیامت کیسا دن ہے کیا چیز اس دن کام آئے گی کس چیز سے بچنا ہے اور کیا کرنا ہے جو ہم قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں یہ پھر رسالت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا انسانوں کے لیے تو ایمان باللہ ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت رسالت یہ تینوں لازم اور ملزوم ہیں یہ ایک ہی چیز ہے یہ ایک ہی ایمان کی تین سمجھیے کہ ضروری شرطیں ہیں ایک کو بھی انسان نہ مانے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے جو آخرت کو مانتا ہے جب رحمت آتی ہے ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ اچھا اب مجھ پر تو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت نازل فرما دی ہے اب قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا تو لہٰذا یہ ذمہ داری کب بوجھ اس کو آپے سے باہر نہیں ہونے دیتا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے جب انسان ہر نعمت کو ذمہ داری سمجھ کے لے کہ اللہ نے میری خواہشات پوری کر دیں اللہ نے خیر کے اچھے دن مجھ کو دکھائے اور میں بھی اس میں اپنے رب کو راضی رکھوں اس لیے کہ ہر نعمت ذمہ داری ہوتی ہے تو لہٰذا شکر ادا کرتا ہے عاجزی کے ساتھ رہتا ہے اور اپنے لیے خیر کما لیتا ہے تو یہ آخرت کو ماننا نعمتوں کو بھی آخرت کے لیے ہمارا ایک اجر بنا دیتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا اجر ہی ملے گا اور وہ انسان جو آخرت کو مانتا ہے جب کوئی مشکل اس پر پڑتی ہے کوئی آفت آتی ہے مایوس نہیں ہوتا وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں مجھ پر یہ مشکل پڑی ہے لیکن قیامت کے دن انشاءاللہ مجھ کو اس کا صلاح مل جائے گا تو کبھی بھی وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا نہ امید نہیں ہوتا صبر کرتا ہے صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے قیامت کے دن اس صبر کا اس کو بہترین بدلہ ملے گا تو یہ آخرت پر ایمان انسان کی نفسیات پر مثبت اور پازیٹو اثر ڈالتا ہے کسی نے یہ کہا کہ اگر آخرت نہ بھی ہوتی تب بھی ہم کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے جیسے کہ ہماری آخرت آنی ہے اور ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا اب اس شخص کو دیکھیے جس کا یہاں ذکر ہے آخرت کو نہیں مانتا جب اس کو نعمت ملی تو بالکل ہی بفر گیا آپے سے باہر ہو گیا اور جب مشکل آئی مشکل تو اس نے اٹھائی مایوس بھی ہوا تکلیف بھی اٹھائی لیکن اجر بھی کوئی نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں تو بہت شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے وہ شخص جو آخرت کو نہیں مانتا اور براڈ مائنڈڈ اور فار سائٹڈ ہوتا ہے دور اندیش ہوتا ہے وہ شخص جو کہ آخرت کو مانے الشر فذو دعاء عريض انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے حقیقت یہی ہے کہ خوشی میں انسان زیادہ نافرمان ہو جاتا ہے اور جب غم پڑتا ہے تو پھر بھی اس کی نافرمانی اس درجے کی نہیں ہوتی اپنے ہی معاشرے میں آپ کو اس کی مثالیں مل سکتی ہیں آپ کسی شادی میں جائیے جو خوشی کا موقع ہے اور وہاں پہ آپ حال دیکھیے یا آپ کسی غم کے موقع پر جائیے مثال کے طور پہ کہیں سویم ہے یا چالیسواں ہے اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں تو ضروری سیگریگیشن ہوگا غم کے موقع پہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے کہ ساتھ مل کر بیٹھ جائیں نہیں وہاں مرد الگ ہوں گے عورتیں الگ ہوں گی اتنی تو اللہ کی بات مان لیتے ہیں جب مشکل پڑتی ہے لیکن جب خوشی آتی ہے تو خوشی دینے والے ہی کو بالکل بھول جاتے ہیں نہ آ بھی جانے بھی ایسے منہ پھیر لیتا ہے لگتا ہے جیسے خود اس نے اپنی خوشی حاصل کر لی ہے اور نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے ہمارے ہاں گھروں میں شادی بیاہ ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سب یہاں سے خوش جائیں ہم ماسیوں تک کو نوکروں تک کو خوش کر دیتے ہیں جوڑے دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے ضرور سب کو انسان خوش کرنے کی کوشش کرے لیکن نعمت دینے والے کا بھی تو احساس رکھے کہ جس نے نعمت دی ہے وہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے وہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے یہ تو بہت احسان فراموشی ہے کہ جس نے یہ خوشی کا دن دکھایا اسی کو بھول جایا جائے اور اسی کو سب سے پہلے ناراض کر دیا جائے کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو سنوریم ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی یہاں تک کہ یہ بات ان پر کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے جتنا آج ہم اس آیت پر غور کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں شاید آج سے چودہ سو سال پہلے کا انسان اتنا اس آیت کو نہ سمجھ پایا ہو جب قرآن نازل ہوا اللہ کی جب آیات نازل ہوئیں تو اپنی فصاحت اور بلاغت اور خوبصورتی کے لحاظ سے معجزہ تھیں لوگ دنگ رہ گئے تھے اس کو سن کر آج ہم اللہ کی ان آیات کو دیکھ رہے ہیں آج ہی ایک اور انداز سے معجزہ بن کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں اللہ کی آیات تین طرح کی ہیں آیات قرآن آیات آفاقی میکروکازم کائنات میں اور آیات انفسی مائکروکازم ہمارے اپنے اندر انسان کی اپنی زندگی میں اس کے اپنے جسم کے اندر تو یہ تین طرح کی آیات ہیں آج جب انسان مائکروسکوپ میں دیکھتا ہے اللہ کی قدرت کے نظارے اس کو نظر آتے ہیں اور یہ آیات جو اس کو اپنے انفس میں نظر آتی ہیں اپنے نفس میں نظر آتی ہیں یہ پہلے کے مقابلے میں ملین ٹائمز میگنیفائی ہو گئی ہیں چودہ سو سال پہلے کا انسان تو کچھ بھی نہ جانتا تھا کہ انسان کا جسم کس طرح کام کرتا ہے ڈاکٹرز انسانی جسم کے بارے میں غور کرتے ہیں حیران ہوتے چلے جاتے ہیں کہ کیا پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے اور بہت ڈاکٹرز ہیں ماشاء اللہ جو کہ مسلمان ہو رہے ہیں ڈاکٹر موریز بکائی کا آپ نے نام سنا ہوگا فرینچ سرجن تھے کنگ فیصل ان کے پاس علاج کے لیے گئے انہوں نے پھر کنگ فیصل سے کچھ سوالات پوچھے اسلام کے بارے میں کنگ فیصل نے ان کے لیے انتظام کیا اور ایک ٹیوٹر رکھا جو ان کو عربی سکھاتا تھا پھر مورز بکائی انہوں نے قرآن پڑھا اور پھر اللہ کے فضل سے وہ ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے کتاب بھی لکھی ہے انہوں نے the Quran the Bible and the science کبھی موقع ملے تو آپ پڑھیے گا اسی طرح سائنٹسٹ جب ٹیلیسکوپ میں دیکھتے ہیں مائکروسکوپ اپنی جگہ جب ٹیلیسکوپ میں دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو فلک آربٹ ہر چیز آربٹ میں گھوم رہی ہے یس بہون فلوٹ کر رہی ہے اسی طرح جب وہ مثال کے طور پہ جیسے کہ ہیومن ایمبریو کی ڈیولپمنٹ جیسے آتی ہے علاقہ مدغا بالکل پرفیکٹ ٹرمینالوجی تو حقیقت ہے کہ واقعی یہ معجزہ ہے بہت میگنیفائی ہو گئی ہیں اللہ کی آیات آیات آفاقی بھی اور آیات انفسی بھی بہت کچھ قرآن سے ہم کو سائنٹیفک حقائق پتہ چل سکتے ہیں تو سائنٹیفکلی لیگلی انٹلیکچولی مورلی ہر لحاظ سے یہ معجزہ ہے اخلاقی طور پہ اور ذہنی طور پہ قانون کے لحاظ سے بہترین قوانین بہترین سسٹمز قرآن نے دیے ہیں البتہ سائنس کے لحاظ سے ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن سائنسی کتاب نہیں ہے تو جہاں سائنسی حقائق ہمیں اس میں ملتے ہیں لیکن بہت زیادہ تکلف کرنا اور بہت زبردستی کرنا اور سیدھی سادھی آیات کو کھینچ تان کے لے جا کر اور سائنس کے اوپر منطبق کر دینا یہ رویہ اچھا نہیں ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس میں کمزوری ہوتی ہے اور جو اسکیپٹکس ہوتے ہیں یا قرآن کے مخالف ہوتے ہیں وہ جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو بہت آسانی سے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو ہر چیز کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ قرآن ہی میں موجود ہے قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے نہ یہ میڈیسن کی کتاب ہے اس کا تو عنوان انسان ہے اصل تو اس کی خوبی دنیا کی زندگی کو پرسکون بنا دینا اور آخرت میں انسان کو سرخرو کرنا یہ اس کا مقصد ہے اور باقی چیزیں اس کے اندر ضمنی ہیں اولم یکفی بھی رب کا اللہ کلی شعی شہید کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر شاہد ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ ان فی میں لقوائے رب یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں اللہ آگاہ ہو جاؤ ان بکلی شعی ام محیط وہ ہر چیز پر محیط ہے چھایا ہوا ہے سورت شورا مکی صورت ہے شورا کا مطلب ہوتا ہے باہم مشورہ کرنا ایڈوائس بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف حامیم آئین سین خواف سورہ شورہ واحد صورت ہے جس کی دو آیات حروف مقطعات پر مبنی ہیں کدال کا یو من قبل اللہ العزیز الحکیم اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وہی کرتا رہا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے وہ برتر اور عظیم ہے تقاد السماوات يتفطرن من السما وات یتفتر فاؤن ولت یوسب رب و یسط فرون فلد اللہ رحیم قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں